تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں یا اللہ تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے